علی بن مسہر نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے شادی کی تو میری والدہ ام رومان بن تعامر میرے پاس آئیں اور مجھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر لے گئیں گھر کے اندر قبیلہ انصار کی عورتیں موجود تھیں انہوں نے مجھ کو اور میری ماں کو یوں دعا دی بارک و بارک اللہ اللہ کرے تم اچھی ہو تمہارا نصیبہ اچھا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھپن